سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يدخلني الجنة وبعيدني عن النار فقال لقد سألت عن عمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز ديني بحيوه سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری حقیقتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور ہر انسان جو دنیا کے اندر آتا ہے اس کے لیے بقا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے فنا ہے کل من علیہ فان جو سب ہیں سب ایک دن فنا ہو جائیں گے وہ اب قابو جو ربی کا دزول جلال کرام باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے رضول الجلال اور کرام ہے عظیم احسان والی ذات ہے تو جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اسے موت کا جام پینا ہے کل نب سنزا الموت کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا قائم کی ہے جب سے کتنے دنیا کے اندر انسان آئے اور دنیا سے چلے گئے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو اللہ نے دنیا کے اندر قائم فرمایا وہ بھی دنیا کے اندر آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر کے دنیا سے چلے گئے کسی کے لیے ہمیشہ نہیں ہے اللہ رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان نہ کم و ان میں آپ کو بھی موت لاحق ہونے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے وہ ماں جال من قبل نن کل افعیم فہم الخالدن ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے دنیا کی شروعات حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام سے ہوئی ہے اس کائنات کے پہلے انسان ہیں پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام اللہ رمادا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی اف امت کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے گی فہم الخالدون یہ لوگ دنیا والے ہمیشہ رہنے والے نہیں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو ایک دن فنا ہونا ہے سب کو ایک دن مرنا ہے اور یہ دنیا داعلع ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے ہمیشگی والی زندگی جو ہے وہ بعد میں موت کے بعد آنے والی ہے جنت اور جہنم کی شکل میں تو سب سے پہلی حقیقت جو اللہ رب العالمین ساحت کریمہ کے اندر بیان فرمائی وہ موت ہے کہ سب کو مرنا ہے ایک دن اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت ہے موت اگرچہ زحمت ہے لوگوں کے لیے لیکن رحمت بھی ہے آپ اندازہ کیجئے اگر دنیا کے اندر موت نہ ہوتی انسان سب کے سب زندہ رہتے ہنستے آدم سے دنیا کی شروعات ہوتی ہے آج دنیا میں کسی کو قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی اس لیے موت اللہ ابرامین کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے سورہ آبسا وطول اللہ کے اندر اللہ نے بطور احسان بیان کیا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور تمہیں موت بھی دی تو موت اللہ ابرامین کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے اور اس میں تسلی ہے سب کے لیے ہر انسان کے لیے تسلی ہے کیونکہ کسی ایک انسان کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ ہے لہذا اگر ہمارے کسی عزیز کی کسی قریب کی وفات ہو تو انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلے میں راضی رہنے ہی میں انسان کے لیے بھلائی ہے اور سکون ہے اور اطمینان ہے اللہ کے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے کسی کی روح واپس نہیں کر سکتی ہے لہٰذا صبر ہی ایک انسان کے لیے ہتھیار بچتا ہے کہ انسان کو جب مصیبت آئے تکلیف آئے کسی کی موت ہو فات ہو تو انسان کو صبر کرنا چاہیے رونا چیخنا چلانا ماتم کرنا نوحہ کرنا یہ غیر مسلموں کی اور زمان جاہلیت کے اعمال میں سے ہے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام ہمیں صبر سکھاتا ہے سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں سب کو اللہ کی طرف جانا اللہ ہو انا لََ راجعون یہ ہم پڑھتے ہیں جب کسی کی وفات ہوتی ہے ہم سب اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا سب کو اللہ البرامین کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ سب سے عظیم حقیقت ہے بڑی حقیقت جو اللہ نے بیان کی ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے غیر مسلم بھی یقین رکھتا ہے کہ سب کو مرنا ہے جس کے پاس بھی روح ہیں ہر انسان کو ہر روح والے کو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے کسی کے لیے اس میں ہمیشہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا آپ بھی دنیا کے اندر آئے آپ کی بھی وفات ہو گئی اور جب آپ کی وفات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اما محمد اللہ رسول قد خلط من قبر رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جیسے اور رسول گزر چکے ہیں فعمات اور قتل اگر آپ کو موت لاحق ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے ان تم اللہ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے دین اسلام چھوڑ دو گے اور بڑا عظیم خطبہ دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مناسبت سے اور کہا تھا کہ جان لو من کانا یا ابود محمد محمد من قانیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے آپ دنیا سے جا چکے ہیں موت لائق ہوگی آپ کو آپ کی وفات ہوگی امن کان عبد اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا فعین اللہ حی اللہ یموت اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کبھی اسے موت لائق نہیں ہوگی ہم اللہ کے بات کرتے نبی کی بات نہیں کرتے اللہ کے بات نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے نبی کی اطاعت کرتے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بات کی جاتی ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی نبی کی بات کرتا کسی فرشتے کی کسی اور کی بات کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کے رسول دنیا میں اسی لیے آئے تھے شرک کے خاتمے کے لیے توحید دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے لہذا بہت عظیم حقیقت بڑی حقیقت جو اللہ نے پہلے بیان کیا کل نفس ذائقۃ المسور کی آیت کے اندر ہر نفس کو موت کا بدلا سکنا وہ نما تو فون وجو رقم یوم القیامہ تم سب کو قیامت کے دن پورا پورا بدلا دیا جائے گا دنیا میں آپ کی نیکی کا پورا بدلا نہیں مل سکتا آپ کے ایمان کا آپ کے یقین کا اللہ پر کی عبادت کرنے کا دنیا کے اندر کوئی پورا بدلہ نہیں دے سکتا نیکیوں کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا سب کا پورا پورا بدلا دے گا دنیا میں آپ کی نیکیوں کا کوئی پورا انسان بدلہ نہیں دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا قیامت کے دن انسان کو پورا پورا بدلہ بھی لے گا آپ کی اگر نیکیاں ہوں گی اللہ ابراہین آپ کو اس کا پورا بدلہ دے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو عظیم حقیقت ہے جس کے لیے میں نے خطبہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیاب کون لوگ ہیں ہم نے کامیابی کا الگ معیار بنا لیا ہم کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولتیں ہوں محل ہو اور جائیداد ہو کوٹیاں اس کے پاس زمینیں ہوں جائیدادیں ہوں ہم نے اس کو کامیابی کا راز اور کامیابی کا معیار سمجھ لیا ہے اللہ کے نزدیک شریعت کی نظر میں یہ کامیابی کا راز نہیں ہے اصل یہ دنیا کے اندر کامیابی ہو سکتی ہے لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ انسان کو دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جانا ہے انسان دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا کوئی چیز انسان تنہا ہے تنہا دنیا سے جائے گا وہ کوئی چیز انسان لے کر کے دنیا سے جانے والا نہیں ہے یہ مال و دولت سب رہ جائے گا دنیا کی تمام چیزیں رہ جائیں گی کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے فمن ادخل خلر فقد فاز جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیوں یہ دنیا کما لینا یہ اصل کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے اور ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہوگا یاد کر لیجئے ہر شخص جو پیدا ہوا ہر انسان کو ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے پل سے گزرنا ہوگا پل سرات اللہ رب العامی نے جہنم کے اوپر نصب کی ہے سب کو اس سے گزرنا ہوگا ہر انسان کو گزرنا ہوگا اس سے اسی لیے اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا کیونکہ جنت جہنم کے بعد ہے جنت جہنم کے بعد ہے جہنم سے پہلے جنت نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اس کے بعد انسان جنت کا حقدار ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم کیا ہے تھے وہ امن کو ملا وار دہا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم سے نہیں گزرے گا جہنم سے گزرے گا کانا رب کا حتم مقدیا یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے یہ اٹل فیصلہ اللہ رب العالمین کا کہ سب کو جہنم کے پلسرات سے گزرنا پلسرات کہاں ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ جہنم کی پیٹ پر اوپر نصب کی گئی اور اسی سے پرسرات سے سب کو گزرنا ہے اور ہر انسان اپنے اعمال کی بدولت گزرے گا جس کے پاس جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا جتنا زیادہ اس کے پاس عبادات ہوں گی اس کے مطابق انسان اس سے گزرے گا اور جو کافر ہوگا منافق ہوگا وہ سب کے سب لوگ اسی جہنم کے اندر گر جائیں گے لہذا جہنم کے اوپر جو پلسرات نصب ہے اس پلسرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو دنیا کا کوئی بھی شخص ہے ہر شخص کو پرسراد سے گزرنا ہے یہ اللہ حرب العامین کا اٹل فیصلہ وہ امن وارد ہوا ہر انسان کو گزرنا ہے کوئی ایسا نہیں جو اس جو پرسراد سے نہیں گزرے گا کان عربی کا کان اللہ عربی کا حد مخدیہ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العامین کا جو فیصلہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا پھر اللہ فرماتا ہے سما نجلدینہ الظالمین عفیح جتیا جو متقی ہیں ہم ان کو بچا لیں گے اور جو ظالمین ہیں شرک کرنے والے ظالم لوگ ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے لہذا اس پرسرا سے سب کا گزر ہوگا جہنم سے بچانا یہ سب سے اہم چیز ہے یہ اصل کامیابی اللہ رب العامی نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر کامیابی کا ذکر کیا اور سب سے عظیم کامیابی جنت کے پا جانے کو بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں جنہیں جنت مل گئی وہی کامیاب اگرچہ دنیا کے لحاظ سے ناکام ہو دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو دنیا والے اسے کچھ نہ سمجھتے ہوں لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حقیقت ہے جو دنیا کا خالق و مالک ہے جس نے سب کو پیدا کیا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کی حقیقت ہے لہذا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے انی جدید انی جدید تو لیا میں صبر ہوں انہم الفائزون آج ہم نے ان کے صبر کا بدلہ دے رکھا ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں یہی کامیاب ہے الفائزون حقیقی کامیاب لوگ یہی ہیں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائیں کیونکہ میرے بھائی دنیا چند روزہ زندگی ہے چند روزہ زندگی یہی ہے ساٹھ ستر سال اسی سال انسان جیتا سو سال جیتا زیادہ زیادہ آج کل انسان کی عمریں بہت کم ہو گئی ہیں پہلے عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے کہ بین ستین ذالک ہماری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جس کو پار کر جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹھ سال کی ہوئی ابو بکر صدیق کی عمر ترسٹھ سال عمر فاروق کی عمر ترسٹھ سال اللہ اکبر تینوں کی عمریں اللہ رب العالمین نے ترسٹھ سال ہی عطا فرمائی تینوں ہمیشہ ساتھ رہنے والے دنیا کے اندر بھی اتنی ہی عمر انہیں ملی اور ترسٹھ سال تینوں کو اللہ ابراہن عمر کا فرمائی تو ساٹھ اور ستر کے درمیان انسان کی عمر ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر کو پار کر لیتے ہیں لہذا دنیا ہمیشگی والی زندگی نہیں دارالعمل ہے یہ یہ ہمارے لیے ایک اسٹیشن ہے جیسے ایک انسان ایک مسافر کسی اسٹیشن پر رکتا ہے تو اس اسٹیشن پر رکتے وقت وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں سوچتا وہ صرف ٹائم پاس کرتا ہے وقت گزارتا ہے اور پھر اگلی منزل کے لیے رواں ہو جاتا ہے سامان لیتا ہے اور اس کے بعد اگلی منزل کے لیے رواں ہو جاتا ہے اس اسٹیشن پر کوئی محل نہیں بناتا اس اسٹیشن پر جہاں اترتا ہے وہ کوئی گھر اور محل نہیں بناتا بلکہ وہ چند وقت گزار کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مسافر کی مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی یا انسان ایک مسافر کے طریقے سے ہوتا ہے جو کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دما ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ کی دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ یہ ہم ایک اسٹیشن ہے یہ ایک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف ہمیں منتقل ہونا ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں میرے بھائی ہو ہمیشگی والی زندگی برزخی زندگی کے بعد انسان کے پاس آئے گی برزخی زندگی کے بعد اور کوئی بھی انسان مرنے کے بعد ہی اس مرحلے سے گزر سکتا ہے تو اصل کامیابی کیا ہے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار بنا لے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے اللہ و رسول ویکشا اللہ تق فلاکم الفائزون جس نے اللہ کے اطاعت کی رسول کے اطاعت کی اللہ سے ڈرا اللہ کا تقوا اختیار کیا یہی کامیاب لوگ ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی اللہ رب نے لکھی ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے نبی کی اطاعت کرنے والے تقوی اختیار کرنے والے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرنے والے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العامی نے جنت لکھی ہے یہی لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے یہی لوگ اور سب سے برا عمل یا سب سے پہلا بڑا عمل جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر کا مستحق بنا دیتا ہے وہ اللہ رب کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے کبھی جہنم سے جدائی نہیں ہوگی ہمیشہ ایسا انسان جہنم کے اندر رہے گا اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے میو شریف بلّہ فقط حرم اللہ علیہ وما علیہ من انصار جو شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانا جہنم بنایا ہے اس کا ٹھکانا وہی جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ ما النار اور وہی اس کا ٹھکانا اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کبھی مفرت نہیں کرے گا جو شرک کرنے والا بغیر توبے کے مر جائے اگر کبھی ایسے انسان کی وفات نہیں ایسے انسان کے لیے نجات نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے نبی کی اطاعت کرتا ہے تخوا اختیار کرتے اخلاص کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا ہے تبھی ایسے بندے کو اللہ رب جنت کا حقدار بناتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ صحاب النا اصحاب الجن اصحاب الجنت ہم الفائزون جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنتی یہی اصل کامیاب لوگ ہیں کامیابی اللہ رب العالمین ہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جسے جنت مل گئی اپنے آپ کو اس نے جہنم سے بچا لیا میرے بھائی وہ جنت کا حقدار بن گیا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے جہنم سے روک دے جہنم سے دور کر دے اللہ اکبر صاحب کرام تھے میرے بھائیوں یہ زمین پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے سمجھ لیجیے نیک عمال کرنے والے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوری حدیثیں پڑھ جائیے ہمیشہ دین کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کون سا عمل ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے گا جنت کے داخل کرے گا آج ہم لوگوں سے کیا سوال کرتے ہیں ہمارا سوال دنیاوی ہوتا ہے دین کے بارے میں ہمارا سوال نہیں ہوتا بہت کم لوگ انسان دین کے بارے میں نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا جو دنیا انسان کے ساتھ دھوکہ دے دینے والی مطالع حرور ہے یہ دھوکہ دینے والا آپ کا ساتھ ہمیشہ نہیں دے گی آپ کا ساتھ جو آپ کا دے گا وہ آپ کا نیک عمل آپ کا ساتھ دے گا وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا ہر انسان آپ کو دھوکہ دے گا ہر چیز دھوکہ دے دے گی اسے اللہ رب اللہ نے دنیا کو مطالع غرور قرار دیا کیوں دھوکہ آپ کہتے ہیں نا آپ کا کوئی ساتھی دھوکا دے دیا آپ کا ساتھ نہیں دیا تو کہتے اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا میرا ساتھ نہیں دیا اس لیے کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو ہر چیز دنیا کی آپ کو دھوکا دے دے گی دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی اس لیے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے سب دھوکا دے کر کے چلے جائیں گے مال دولت آل اولاد سب کچھ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا میرے بھائیوں تو اللہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صابق رام نے سوال کیا ایسے عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے جہنم سم کو روک دے جہنم سے دور کر دے ہمارے بھی نے کہا بہت بڑا سوال کر لیا آپ نے بہت بڑا سوال ہے اور بہت عظیم سوال ہے یہ اور یہ آسان بھی جس کے لیے اللہ ہر براہین آسان کر دے کیونکہ اللہ ہی توفیق دینے والا ماں توفیق اللہ بلّہ اللہ ہی توفیق دینے والا آسان بھی ہے یہ اور دین اللہ نے پورا آسان کیا ہے پورا آسان دین ملا آج لوگ نماز پڑھنے کو مشکل سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں وضو کرنا لوگ مشکل سمجھتے ہیں اللہ نے کتنا آسان دین بنایا ہے لیکن لوگ اسے مشکل سمجھتے کون مشکل سمجھتا ہے جس کے دل کے اندر پکا ایمان نہیں ہوتا جو عبادتوں سے جسے کڑھڑ محسوس ہوتی ہے جو مسجدوں کو بوجھ سمجھتا ہو جو مسجدوں کو پہلے دباؤ سمجھتا ہو سب سے بعد میں آتا ہو سب سے پہلے مسجد سے نکل جانے والا مسجدوں سے دل لگانے والے کے لیے قیامت کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی آج ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا ہم مسجد کو جیل سمجھتے ہیں بری جگہ سمجھتے ہیں عزب اللہ دس پندرہ منٹ کے لیے انسان آتا جلدی سے بھاگنا چاہتا جلدی سے کہ کتنا جلدی مسجد سے نکل جائیں انسان اتنا جلدی بھاگنا چاہتا ہے مسجدوں سے دل لگائیں گے قیامت کے دن اللہ ابامن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ رج القلب ہوگا اللہ قبل مساجد وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اللہ کے گھروں سے محبت کرے اپنے گھروں سے محبت مت کریں اپنے گھروں سے محبت یہ آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گی جنت تک نہیں لے جائے گی اللہ کے گھروں سے محبت آپ کو جنت تک لے کر کے جائے گی تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ فرماتے بہت بڑا سوال تم نے کر لیا ہے لیکن یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کو اوپر اللہ رب نے آسان کر دے ہمارے بھی نے سب سے پہلے کیا فرمایا تھا عبد اللہ ولا تو شرک بھی شیا اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کبھی نہیں کرنا یہ بنیاد ہے یہ احساس ہے کیوں ہم اور خطبے میں کہتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی اس بات کی نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ احساس اور بنیاد ہے یہ اس کے بغیر انسان کے لیے جنت کا پانا محال ہے ناممکن ہے انسان شرک کرے جنت کا حقدار بن جائے کتنا بھی نہیں کیا کرنے والا ہو کبھی جنت کا حقدار نہیں بنے گا جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا تعبد تو عبد اللہ کہہ کر کے ہمارے بھی خاموش نہیں ہو گئے ولا تو شرک بھی شیا بھی کہا کہ اللہ کے بعد بھی کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یہ بھی کہا اللہ کے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہو عبد اللہ ولا تو شرک بھی شی اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو صرف عبادت کافی نہیں ہوگی آپ کے پاس اگر شکر ہے آپ اگر دوا کھاتے ہیں شوگر کی وہ کھانا آپ کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں اگر اس بیماری کو کے اندر اضافہ کر دینے والی چیزوں کا بھی آپ استعمال کرتے ہو آپ نے گویا کہ اس چیز کو ختم کر دیا آپ شوگر بھی کھاتے ہو مٹھائیاں بھی کھاتے ہو ساری چیزیں کھاتے ہو دوا بھی کھاتے ہو اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے اللہ تعالیٰ کے بعد کا اسی وقت فائدہ ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا ورنہ انسان کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو صرف عبادت کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے نہ بچا کر کے رکھے اور شرک سے بچنا یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ کے حرام کردہ چینوں چیزوں سے بچنا یہ بھی اللہ ابامن کی بہت بڑی عبادت ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں شرک کی خطرناکی کو اس کی تباہ کاری کو اس کے نقصانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا حرام چیز ہے یہ دنیا میں اس سے بڑا گناہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا نہ ہوا ہے نہ ہے دنیا کے اندر گناہ اس لیے ہمیں بھی اس گناہ کو سب سے بڑا گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج لوگ شراب نوشی کو چوری کو زنا کو ڈکیتی کو اسے بڑا گناہ سمجھتے ہیں یقیناً سب بڑے گناہ ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سگریٹ نوشی سے پاک یقیناً پاک ہونا چاہیے یہ ضروری ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ شرک سے بھی پاک ہو بدا تو خرافات سے بھی پاک ہو کیونکہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے شراب پینے والے کو ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والے کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے اگر اس کے پاس ایمان اخلاص اس نے شرک نہیں کیا لیکن ایک کسان سگریٹ نہ پیے شراب نہ پیے اگر وہ شرک کرنے والا تو جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اس لیے میرے بھائی شرک کی قواہت کو اس کی سنگینی اور تباہ کاری اور خطرناکی کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پورے دین کے اندر اللہ کے نزدیک پورے نبیوں کے دین میں پوری شریعت کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا اس لیے زمین پہ دھرتی کے اوپر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ کے سنے فرمایا اللہ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تبھی تمہیں جنت کا ہاتھ ملے گا تبھی تم جنت کے حقدار بنو گے اللہ تعالیٰ تبھی تم کو جہنم سے بچائے گا پھر ہمارے نبی نے فرمایا وہ تقیم الصلاح نماز پڑھو نماز اسلام کا رکن ہے یہ پابندی کرو نماز کی پنج وقتہ نماز یہ تمہارے لیے نور ہے جہنم سے بچانے والی چیز ہے نماز نماز کی پابندی کرو وہ تو زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو وہ تسوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو یہ کیا ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن پر عمل کرنا ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے خاص طور سے جب انسان عاقل اور بالغ ہو اس کے پاس مال و دولت تو ساری چیزیں ہوں تو ان پر ساری چیزیں فرض ہو جاتی اگر غریب اور مسکین ہے تو اس کے اوپر حج وغیرہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن اگر مالدار ہے اس کو لانے مال دے رکھا ہے تو اسی صورت میں مال نصاب کو بھی پہنچتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بڑی عظیم حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اصل کامیاب کون لوگ ہیں اصل کامیاب ہوا ہیں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار بنا لائے وہ اصل کامیاب لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ابراہین بندوں کو حاضر کرے گا دنیا کے سب سے مالدار انسان کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا جہنم کی ایک ڈبکی لگوائے گا کہے گا تم نے کبھی تم نے آرام ملا کہے گا ہمیں دنیا کے اندر کبھی آرام ملا ہی نہیں ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں ساری آسائشیں اس کے پاس ہیں دنیا کی ہر نعمت نوکر چاکر کر سب کچھ اس کے پاس موجود ایک جہنم کی ڈبکی دنیا کی ساری نعمتوں کو آرام اور آسائش کو بھلا دے گی اس لیے آخرت کی آسائش کے لیے کوشش کیجیے آخرت کے آرام کے لیے کوشش کیجیے جہاں دنیا تو گزر بھی جائے گی کیسے بھی گزر جائے گی و فاقہ کے ساتھ بھی گزر جائے گی مال کے ساتھ بھی گزر جائے گی کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں لیکن آخرت کبھی نہیں گزرے گی آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے کبھی انسان کو اس سے جو جہنم ملا ہے جہنم کے اندر رہے گا جنت مل جائے گی جہنم کے اندر جنت کے اندر رہے گا اس لیے جنت بنانے کی فکر کریں جنت میں محل کے لیے ہم کوشش کریں دنیا کے اندر ہم محل کے لیے فکر کرتے ہیں اصل جنت کے اندر محل کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جنت کے اندر محل بنا کر کے دے انسان محنت کرے گا اور ان پر عمل کرے گا جو باتیں بتائی گئی حادیث کے اندر تب انسان جنت کے اندر محل کا حقدار بنتا ہے اللہ سے ہے وہ عمل حیات دنیا اللہ مطالعہ الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دھوکا بس شراب سمجھتے نا شراب شراب چلچلاتی دھوپ کے اندر دور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پانی ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو پانی نظر نہیں آتا اسی کو شراب کہا جاتا ہے دھوکہ آپ پانی سمجھ کر کے وہاں جاتے ہیں دھوپ کے اندر کی پانی مجھے ملے گا زندگی میری بچ جائے گی وہاں جانے کے بعد آپ کو پانی نہیں ملتا دھوپ ملتی ہے یہی دنیا ہے حقیقت کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے کچھ بھی کر لو کتنی بھی محنت کر لو دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جاؤ ایک دن دنیا تم کو دھوکہ دے کر کے جائے گی جائے گی اور تمہارے لیے یہاں پر ہمیشگی نہیں ہمیشگی آخرت کے اندر انسان کو ملے گی لہذا ہمیں آخرت بنانے کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں نیکا مال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر کے رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسرا سے پار کرائے اللہ نے ایک امال کی توفیق دے توحید پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ اقبام شرک سے محفوظ رکھے بدعت و خرافات سے ہر قسم کے گناہوں سے ہر برائی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے آمین رب العالمین بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم ونافعنی ویاکم بالآیات الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرحیم